اور لوگوں کے سامنے ایک بچڑا بنا کر نکال لایا ایک جسم تھا جس میں سے آواز نکلتی تھی لوگ کہنے لگے کہ یہ تمہارا معبود ہے اور موسا کا بھی معبود ہے مگر موسا بھول گئے ہیں